حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ نافذ ہو جائے گا واپس نہیں آئے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچپن